اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باپ ساتواں اکبری کا الگ گھر اور اس کی بد انتظامی مزاج دار بہو ہنسی خوشی نئے گھر میں آ کر بسیں تین دن تک دونوں وقت محمد عاقل کی ماں نے کھانا بھیجا چوتھے دن محمد عاقل نے بی بی سے کہا لو صاحب اب کچھ کھانے کا بندوبست شروع ہو مزاجدار نے کہا سب اسباب ابھی بے ٹھکانے پڑا ہے یہ رکھا جائے تو فراغت سے ہنڈیا چولہا کو دیکھوں ابھی تو مجھ کو فرصت نہیں غرض سات روز تک تنور پر روٹی پکتی رہی رات کو کباب اور دن کو کبھی ملائی اور کبھی دہی بازار سے منگواتے اور دونوں میاں بی بی روٹی کھا لیتے آخر محمد عاقل نے روز کہہ کہہ کر مزاج دار سے کھانا پکوایا مزاج دار نے کبھی کھانا پکایا نہ تھا روٹی پکائی تو عجیب صورت کی نہ گول نہ چوکھنٹی ایک کان ادھر نکلا ہوا اور چار کان ادھر کنارے موٹے بیچ میں ٹکیا کہیں جلی کہیں کچی دھوئیں میں کالی اور دال جو پکائی تو پانی الگ دال الگ غرض مزاج دار ایسا لذیذ اور لطیف کھانا پکاتی تھی کہ جس کو دیکھ کر بھوک بھاگ جائے سالن پکاتی بد رنگ بد مزہ نمک ڈالو تو زہر اور کبھی پھیکا پانی دو ایک دن تو محمد عاقل نے صبر کیا آخرکار اس نے اپنی ماں کے گھر کھانا شروع کر دیا مزاج دار نے بھی اپنے آرام کا ٹھکانہ کر لیا دونوں وقت بازار سے کچوریاں اور ملائی کھویا ربڑی کباب منگوا کر کھا لیا کرتی کھانا جو پکتا زلفن وغیرہ کھا کھا کر موٹی ہوئیں ان بلیوں کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا لیکن دس روپے مہینے میں یہ چکوتیاں کیوں کر ہو سکتی تھیں چپکے چپکے اسباب بکنے لگا مگر محمد عاقل کو اصلاً اس کی خبر نہ تھی ایک روز محمد عاقل تو نوکری پر گیا تھا مزاج دار دوپہر کو سو گئی چنیا جو آئی اس نے دیکھا بہو بے خبر سو رہی ہیں اس نے اپنے بھائی میرن کو جا خبر کی وہ بڑا شاطر بدماش تھا مزاج دار تو سوتی کی سوتی رہیں میرن آ کے دن دہاڑے تمام برتن چرا کر لے گیا مزاج دار اٹھ کر جو دیکھیں تو گھر میں جاڑو دی ہوئی ہے کوٹھری کو کفل لگا ہوا تھا اس کا اسباب تو بچا باقی چیز اوپر تھی ایک ایک کر کے سب لے گیا اب پانی پینے تک کٹور نہ رہا محمد عاقل نوکری پر سے آیا تو سن کر بہت مغموم ہوا لیکن اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیا چوک گئیں کھیت بی بی سے خوب لڑا اور خوب اپنا سر پیٹا آخر رو رو کر بیٹھ رہا قرض دام کر کے ہلکی ہلکی دو پتیلیاں مول لایا چھوٹے چھوٹے برتن ماں سے مانگ لیے لگن توا رکابی ساس نے بھیج دیے غرض کسی طرح کام چل نکلا پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام